میں کٹ بہار سے پاکستان کی سرزمین پر اپنے دل میں بہت سارے ارمان لے کر آیا میں نے کہا اب الحمدللہ ہاتھ کھل چکے ہیں ان ہاتھوں سے اللہ رب العالمین مشرقوں کے بت گرائے گا میں نے کہا اب زبان کھل چکی ہے انشاءاللہ جہاد کا بلبلا دوبارہ دلوں میں پیدا ہوگا میں نے کہا اب پاؤں کھل چکے ہیں انشاءاللہ رسول اللہ کے دین کی عظمت کے لیے یہ تھکیں گے اور ان پر آبلے پڑیں گے میں نے سوچا اخبارات دیکھوں گا اسلام نظر آئے گا ریڈیو سنوں گا اسلام نظر آئے گا مگر یہاں آیا تو آوے کا آوا بدلا ہوا ہے عجیب ماحول ہے جانے والوں کو اجازت ہے سینما میں ناچنے والوں کو اجازت ہے اور ڈانس کرنے والے کھلے پھرتے ہیں اور ٹھمکے لگانے والوں کے سرکاری طور پہ استقبال کیے جاتے ہیں اگر پابندی ہے تو جہاد کی دعوت دینے پہ ہے اگر پابندی ہے اللہ کا نام لینے پہ ہے اگر پابندی ہے اسلام کی عظمت سے بات کر لیتے ہیں میں حیران ہو گیا جب میں نے حکمرانوں کی زبان سے سنا کہ مدارس کے اندر فساد سکھایا جاتا ہے ظالموں فساد تو ان اسکولوں میں سکھایا گیا جہاں سے نواز شریف جیسے کرپٹ لوگ نکلے تھے بتاؤ ہم نے تمہاری ایک بجلی کا یونٹ بھی کبھی چوری کیا ہے تم نے تم نے جو اپنے ادارے بنائے تھے انہوں نے ظالم پیدا کیے میں حیران ہو گیا جب میں نے سنا تو ہی رسالت کے قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے ہائے اللہ کیا یہ میرا وہی پاکستان ہے جہاں سے قادیانی منہ چھپا بھی بھاگنے پہ مجبور ہوئے تھے مگر آج قادیانیت دوبارہ قوت کے ساتھ اس ملک میں آ رہی ہے اور دنیا والوں نے ہماری اس موجودہ حکومت کو تباہ کرنے کے لیے انہیں دینی قوتوں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے میرے نمبر لگ چکا ہے سب سے پہلے مجاہدین کو ختم کیا جائے گا جہادی تنظیموں کو ختم کیا جائے گا کہ یہ واریت پھیلاتے ہیں خدا کی قسم ہم نے پاکستان کی سرزمین پر گولی تو کیا کبھی پٹاخہ بھی نہیں چلایا تھا ہم یہاں پر فرقہ واریت کو کسی حالت میں تسلیم نہیں کر رہے تھے ہمارے ہاتھوں نے تو اس پر پاکستان کا تحفظ کشمیر کی دھرتی پہ جا کے کیا تھا جہاں ہم نے ہزاروں نوجوانوں کا نظرانہ پیش کیا بتاؤ کون سا قادیانی ہے جو وہاں جا کے مرا ہو بتاؤ کون سا کون سا قادیانی ہے جس نے افغانستان کے اندر جا کر روس کے خلاف پاکستان کے تحفظ کی جنگ لڑی ہو کہتے ہیں کہ آج ہم ان دینی جماعتوں کو جہادی جماعتوں کو ختم کر دیں گے